اور یہ کہ ہم نے اسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاروہے سے بھر دیا گیا ہے